جب اسی پڑھنے کا کہا تھا جی۔ اللہ رسول الکریم میں واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ کی پاداش میں حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو دونوں ظالم خیر اللہ کو مہنگا بارے تھی بقاب علیکم پوری آیا تاکہ پیچھے ڈاکٹر صاحب صاحب پڑے گی تاب آلے کے منہ ہوئے تو آپ رحیم اس طرح یہ اور شروع سے کیسے ہے ہاں بالکل آپ کو پورا ہو گیا پڑھو جی جو علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بشرا کو جو خدا بنا کر پرستش کی تو اس پر جو اللہ کا غضب ہوا تو جو نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ فخر تم اب اس میں تمہیں آپس میں کتال کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا ظالم خیر اللہ کا من بارکم یہ بارے سب ہاں تمہارے لیے بہتر ہے اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی کیونکہ اللہ تبارک توبہ قبول کرنے والا ہے اس گناہ کی نوشت ایسی تھی اس کے نتیجے میں کچھ تو خون ہونا اور کو خون کو بطور عمر کے اللہ پاک نے ظاہر فرمایا اور یہ ان کی اطاعت شہری تھی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے قتال کیا جو مارے گئے ان کی بھی مفرت ہو گئی جو بچ گئے ان کی بھی مفرت ہو گئی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خون گرتا ہے کچھ تو خون ہوتا ہے اور عام طور پر جو ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اناڑی آدمی ہوتا ہے اناڑی زمیندار ہوتا ہے وہ پتوں کا علاج شاخوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور جو سمجھدار ماہر آدمی ہوتا ہے اس کو آ کر کہتا ہے کہ اس کی جڑ میں خرابی آئی ہے اس سے اس کی شاخ اور پتے بھی خراب ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس کی جڑ کو درست کرنا پڑے گا خرابی جڑ میں آئی ہے تو اب جو ہے تو بنی شہر کے بعد اب اس طرح کا بعض حکم تو جانے بلا نہیں آئے گا لیکن تکوینی طور پر کچھ تو خون کا امر نافذ ہوگا امر نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو گندگی تھی اس کی صفائی ہوگی خاصت مادہ کٹے گا اور باقی چیز کو جائے باقی رکھا جائے گا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ان کو کہتا ہے بھائی میرے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے ٹانگ کو میں کیسے کٹواؤں یہ ٹانگ کو کاٹ کاٹنے کے تیار ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تیار ہوتے ہو تو آپ کے بعد ٹانگ سارے جسم کو ختم کر رہی ہے لہٰذا آپ کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کاٹو اس ٹانگ کو ٹانگ بھی کٹواتا ہے پیسے بھی دیتے معاوضہ بھی دیتے کس لیے جو اس کٹائی کی وجہ سے باقی جسم کی بلائی ہو رہی ہے باقی جسم بچ رہا ہے اس کٹائی سے باقی بچ رہا ہے زیادہ وہ کٹائی ضروری ہوگی مجھے یاد ہے جس وقت سکوتے ڈاکہ ہوا سکوتے ڈاکہ جس وقت ہوا تو اس میں وہ تو اتنا سخت دھچکا تھا تاریخ اسلام میں پہلی بار مسلمانوں کی یہ کون سی سمجھی تھی آج سے چھتیس سال پہلے کی بات ہے نا تو اس وقت تیرہ سو ستانوے ہجری تھی ہاں جی تیرہ سو ستانوے ہجری میں جو ہے تو دس سال نبی جمع کریں تیرہ سال نبی جمع کریں تو کتنے ہو گیا ستانوے میں جی۔ چودہ سو دس سالہ اسلامی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوا تھا کہ نوے ہزار مسلمان فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوا کتنا شرمناک واقعہ تھا ہاں۔ اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا اور اندرا گاندھی نے بیان کیا کہ آج ہم نے ان کے دو قومی نظریے کو بیر ہند میں ڈبو دیا یہ کہتے تھے کہ مسلمان مسلمان ہیں ہندو ہندو ہے یہ دو قومی نظریہ ان سے دکھا اس کو ہم نے بیر ہند میں ڈبو دیا یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور تبلیغ والے حضرات کھجوری میں اجتماع کر رہے تھے افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا تھا داود بیٹھ گیا تھا اور اس بات کی ضرورت پیش آئی تھی کہ قبائلی علاقے میں جہاں جہاں افغانستان کی سرحدات ہیں وہاں پر بڑے بڑے اجتماعات اجتماع کرائے جائیں کہ ایک تو اس کی روحانی اثرات سے اللہ تعالیٰ ظلمت کا خاتمہ کرے گا اور ظاہری لحاظ سے جیتن ان پر رو اور دبدبا آئے گا کہ یہ سارے قبائلی علاقے میں دینی ایسے رہس میں متحد ہیں باقی اجتماعات کا سردار دور پر بڑا روب آیا قطر میں کھجوری میں اجتماع ہو رہا تھا اس اجتماع کے لیے کام کرنے کے لیے ہم کھجوری سے آگے فورس لوپ اور اس سے آگے ایسے علاقوں میں گئے جہاں پر کوئی امن و امان حکومت نہ افغانستان کی نہ پاکستان کی حکومت ہم نے کام کیا اس میں اجتماع ہوا تو اس اجتماع میں ہمارے شبید وزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مغربی مشرقی پاکستان دونوں کے امیر تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو بنیادی آدمی میں ہے جو آدمی اپنے کسی کام کے لیے آئے ہوا تو فوراً اپنا کام کہہ دیا کرے بیان میں بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا میرے یہ تو ایک گھنٹہ میں نے جاری رکھنا ہے شاپ کا ختم ہو گیا ان شاء اللہ اس کے متوجہ ساتھی متوجہ ہو کر بیٹھے آپ جب متوجہ نہیں ہوتے مجھے تکلیف ہوتی میں کوئی جار مجبور کی باتیں نہیں کر رہا کوئی صلاح موصول توضیع و تلویر کی تشریح میں نہیں بتا رہا ٹھیک ہے نہیں یہ بونگتا فقیر کی بات ہوتی ہے اس میں بونگتا رہتا ہے بونگتا رہتا ہے بات کرتا ہاں کھجوری کا اجتماع میں پھٹ کر مر گئے خبر سے پھٹ کر مر گئے میرے سامنے میں جان دیا آخری آدمی جس نے سرپنچ سے بات کی ہے وہ میں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سات دن کھانا نہیں کھا سکتے تھے خبر سے آدمی پر ٹینشن آتا ہے تو آدمی سیکرٹری مریض بنتا ہے نا اللہ کی شان کہ میں یہ اس وقت کے خلاف کام ہو رہا تھا افغانستان میں گیا ہوں اور میرے یہاں پر کلاشن کو آدمی دیکھی ہے میرا وشواس خادی ہے اللہ کے سامنے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ بزرگوں کی دعا ہے جن کی جوتیوں کی خاص میرے سر پر پڑی لیکن اس سکوت ڈھاکہ کے واقعے سے میرا سر چکرایا اور میں دماغی مریض بن رہا تھا اس پر میں نے جو ساتھی سے کہا کہ میرا چاہتا ہے کہ میں ایک جوڑا کپڑے میں نکل جاؤں اور اس وقت تک واپس نہ آؤں جب تک یہ بدنام نہ ڈے اور ایسے ہوا کہ اتنا حوصلہ پست ہو چکا تھا پاکستان کے لوگوں کا اتنے حالات خراب ہو چکے تھے حوصلے اتنے پست ہو گئے تھے اور اتنے پریشانی تھی یہ رائے حضرات نے دو سو آدمیوں کا قافلہ چلایا اور وہ ہر جگہ جا کر پورے شہر میں سب لوگوں سے ملتے تھے پورے شہر اس زمانے میں گاڑیوں کا اتنا رواج نہیں تھا لیکن ان کو سائیکلوں پر موٹر سائیکلوں پر جس پر بھی کرتے تھے ان کو پہنچاتے تھے اور بات کرواتے تھے اور لوگوں کو جمع کر استعمال کرتے تھے یہاں صدر میں ایک لیوانو بابا جی مات ہے مسجد ہے اس زمانے میں عام بچوں سے بڑی ہوئی تھی اور اس میں ایک استعمال کیا اس میں پھر مفتی زین ابین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پشاور کی فضا ذرا ایسی ہے کہ یہاں زیادہ لوگ وہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور بیدار کی طرف نہیں بڑھتے ہیں لہذا اب جو پیغام ملا یہاں وہ اس کو سنائیں گے انہوں نے فیصل آباد کے ایک نیک سالے بزرگ عالم تھے ان کا خواب جو ہے اس کو بیان کیا پورا اجتماع اور پھر بعد میں مولانا یوسف بنودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بجنات نے اس کو شائع کیا اس میں جو وہ فیصلہ باد کے جو بزرگ سر نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر مشرق کی طرف چہرہ مبارک کیے ہوئے تشریف فرما ہے اور آگے کرام کی دو طرف بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں میں دائیں طرف کھڑا ہوں جو خواب دیکھنے والے ہیں کتنے من میں سے ایک عالم بائیں طرف کھڑے ہوئے آپ کے اور نے فرمایا یار وسلم پھر ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو کہ یہ بات جب کہی تو حضور صلی اللہ وسلم کی پریشانی مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور فرمایا یہ وہ سانیہ ہے اس پر اپمان کے فرشتے بھی لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں دیں شراب کا چہرہ ہمارا سرخ ہوا اور براہ نے فرمایا کہ ابھی اب اپنے علماء کو یہ پیغام دو اور مند ڈاکٹر داغر کدھر ہے علماء خود نمائی ہاں، علماء علماء کتمان حق حق بات کو چھپانا اور جی اور کس کو فجور نہ لواتت عورتیں جو ہیں فاشی بے حیائی اور ان باتوں کو ان باتوں کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں گی <clears throat> تبھی بھی تو میں کس بات کی بشارت دیتا ہوں میں نہ پہلے یہ باتوں سے بتائے بجاؤ گے تو کس کی بشارت دیتا ہوں حالات ٹھیک ہونے کی بشارت دیتا ہوں اور اگر یہ نہ ہوا تو ایک فتنہ بصورت ایک فتنہ بصورت نفاق آئے گا سبحان اللہ اور جو ہونا تھا وہ کر رہا خیر میرا یہ کر رہا تھا ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا اتنی لمبی نماز پڑھی کہ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی پھر اس نے صحابہ کرام کی حیرت کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا جیسے میں نے تین دعائیں مانگی ایک یہ کہ اس نہ ہو جس سے اس کا خاتمہ ہو جائے ایسا دشمن مسلط نہ ہو ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو اس کا مکمل خاتمہ کر دے اور تیسری دعا مانگی کہ ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوں عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی تیسری دعا سے آپ کو روک دیا جائے افغانستان میں طالبانوں کی طالبان کی حکومت کو مل کر ہو گیا پاکستان کے فقرا بہت خفا غمگین بہت ہو رہے تھے فریادیں کر رہے تھے تو کسی فقیر بندے نے کہا کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کے عوام سے اپنی شریعت کی رحمت کو لے لی کیونکہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی جو تھے اس کو دل سے نہیں چاہ رہے نماز پڑھ رہا ہے

اور قبول صلاح کے ساتھ ساتھ ہو بک په شان ڈار خدای پرام بده گئے پیچھا بہت خدے آرام میرے ساتھ بدلا ڈے بڑی چیز آرام جس طرح چکی آٹا پیس رہی ہوتی ہے یعنی؟ اور وہ دانے کو جو ہے رضا رضا کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ سردی میں گھن جائے میخ کے پاس بیٹھے آرام سے گرم گرم ہوا سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے جیسے حالات بھی ہو جائیں اللہ کے پر فضل فرمائے گا اپنے گناہ سے تو بتایا وہ کر اللہ کو راضی کر لیا ہے ٹھیک ہے نا یہ صورت حال ہوگی اگر بن انہوں نے وکاس مصر جان کو بھیجا گیا تھا فارس کو بھیجا گیا تھا مہم بہت سخت تھی اور حالات بہت سخت ہے وہ ہر پڑاؤ سے خاط خطرہ فاروق ہے اللہ ان کو لکھتے تھے آخر ان کے بہت جب خط آ گئے تو انہوں نے بار بار خط آنے سے کہا کہا انہوں نے اے سات بار بار مدینہ کی طرف منہ کر کے نہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کرنے والوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے صرف یہ ہے کہ جس وقت وہاں پہنچ وہاں پہنچ جانا تو پہنچنے کے بعد اپنی اپنے لشکر سے کوئی سمجھدار لوگوں کو منتخب کر کے اور اس کو اہل کفر کے پاس بھیج دینا کہ اس کو ان کو ایمان راخر کی دعوت اور اس بات کو مان لیں تو بہت اچھی بات ہے نہ مانیں تو دوسری بات میں ان کے سامنے دوسری شرط پیش کرو جزیہ کی اور اس کو بھی نہ مانیں تو پھر اللہ کا نام لے کر میدان میں نکل جانا مقابلہ تم تمہارا ان کو نہیں ہوگا سر مقابلہ ان کا بزرگ جلال کے ساتھ ہاں، کوئی فکر پریشانی کی بات تو واقعی اس طرح ہی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا قدوں میں لا کر ڈالی ٹھیک ہے وے بھائی یہ بات رد کر رہا تھا کہ وہ کہا کہ یہ اکثریت جو تھی اس کو اس کو پسند نہیں کر رہی تھی لہذا اللہ تبارک نے شریعت کی رحمت شریعت کی رحمت ان سے لے لی کہ بہت زیادہ کچھ تو خون ہوا کہ اس بار پریشان نہ ہو ہم شاطر تقسیم کر رہے ہیں ہاں۔ ہاں۔ اس بار پریشان نہ یہ ہم شاطر تقسیم کر رہے ہیں جن لوگوں نے غداری کی ہے ان سے بات کرنے کے بدل نہیں ہوتا کہ نہ اس بات کو بھی نہ کہیں اس بات کو بھی نہ کریں اس چین کو جو فائدہ دینی ہو رہا تھا وہ بند ہو رک جائے گا پھر کیا کریں تو تین باتیں ہوں گی کیا کریں کہ بس کمر باندھ کرا اپنا کام کریں یہاں میرا خیال ہے آپ میں سب کوئی دیکھا آدمی نہیں ہے جس نے کہ سیٹھی صاحب کو دیکھا ہو سیٹھی رفور صاحب کو کوئی نہیں کوئی نہیں رہا شری عبد رسول صاحب جو تھا وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے بہت مالدار خاندان اور پشاور کے یعنی وہ نمائندہ خاندان تھا اس کا فرد تھا اور بڑا اللہ والا عابد شاغل آدمی اور اس میں حال مجذوبیت کا ہو گیا اس زمانے میں تبدیلی کا کام وغیرہ کوئی چیزیں ہاں نہیں تھی شاور اچھا کیونکہ سخانی میں آ کر سڑک پر لیٹ جاتا تھا یا میرے اوپر سے گاڑیاں گزارو اور یا مسجد میں جا کر نماز پڑھو بس اسے سو پریشر ڈنڈا لے کر آیا ہوتا تھا جو لوگ سمجھتے سمجھدار ہوتے تھے وہ سارے یا نماز کو جاتے تھے یا خاموش جاتے تھے یا بھاگ جاتے تھے یا چھپ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن اس کے وہاں آدھا گھنٹہ سے کسخانی میں کرنے آدھا گھنٹہ کسخانی خانی سارے بازار کو کیا ابالا کرتے تھے تھوڑی دیر میں ایک دن ایک آدمی نے ماری تھی تو سب لوگوں نے دیکھا اس کو کیا اگر ہمارے دن بنا تھا کہ ایک دن اس کا دورہ چالیس کا تھا تو آ کر جو ہے تو بس سیدھا کلاس میں بغیر کسی اجازت کے آ جاتے تھے اور لیکچر کو پتا تھا کہ سیٹی صاحب آیا ہے بس نے پانچ منٹ سات منٹ جو بھی اس نے کرنا ہے بس اس کو بولنا ہی تو اس میں جو اس کے دل میں آتا تھی باتیں سنا کر طلبا کو پھر چلا جاتا اور زیادہ اس کی وہ نعرہ جاتا ہے کہ عربی سیکھو عربی کا عربی سیکھنا نماز پڑھنا اور ایک یہ طلب ایک طلبا کو آ کر کہتا ہے ایسے بیٹھے ہوئے تم تم سے جو دشمن نے وہ ٹینک بنا لیا دشمن نے تم سے جو ہے تو تم بم بنا دیا دشمن نے یہ بنا دیا تم تم کیسے کرو گے ہاں۔ سنا کر بس سے چلا جاتا صاحب مارکی کسی کی چائے پانی کچھ بھی نہیں بسا کر اپنا تھوڑی دیر میں سارے کالج میں وہ بالا کر کے سارے نظام کو اور بس اپنی ہی بیٹھ لے کر چلے گئے تو کہ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے تھے چائے پہلی بچے پاکستان بن گیا تو پہلی دفعہ جو اہلی حکومت آئے تو پشاور کے اسٹیشن پر ان کو پتہ چلا کہ قائد اعظم آ رہے ہیں باقی لوگ آ رہے ہیں سیڑھی صاحب پہنچ گئے تو اس کی اس کرامت کی بس ایک سیکورٹی میکورٹی ساری اس کو کوئی نہیں روک سکتے تھے وہ چلا گیا قائد اعظم کو اس نے کہا کہ اسٹیشن گروی میں کیا کہتے ہیں اسٹیشن گروی میں کیا کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا بتا محتا محتا محتا یہ لفظ عربی کا سیکھ لو ہے السلام علیکم تو یہ یعنی مسئلہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کی صفائی ایسی ہوگی کہ کچھ بھی خون ہوگا ہمارے بزرگ حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے شیخ العزیز تھے چودہ سو ایک میں جو فارغ ہوئے ہیں دیوبند کم بنے ہیں تیرہ سو اٹھارہ سو ستاون میں ستاسٹھ ستر میں بنا ہے بنا ہے اٹھارہ ستر اور یہ کون سی میں کون سے قتل نکالو نا کوئی ہجری تھی بار بار ہوئی اس میں یہ کوئی آٹھ سال کے بعد دورے کو پہنچتے ہیں نا میں پہلے شیخ العزیز سے علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ دی یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے فرمایا کہ بہت وبا آنے والی ہے جو میں اور سب لوگوں سے کہو کہ صدقہ خراب نکالیں تاکہ اللہ اس وبا کو کام لوگوں کو بتایا گیا کہ یاسوب نانوتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑی وبا آنے والی ہے اور صدقہ خراب نکال لو تو وبا چل جائے اور لوگوں نے کہا مدرسے کو چلنے مرنے کی ضرورت ہوئی ہوگی اور مولانا صاحب نے کچھ چکر چلا لیا ہاں! وہ اطلاع جب ان کو ہوئی ان کو ہوا جلال اٹھے کھڑے ہوئے ماری زمین پر ایڑی انہوں نے کہا گیا بند سارا اور گیا یعقوب اور گیا یعقوب کا خاندان بتا ان کی وبا یہ بہت اچھاتے ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی اور ان کے خاندان کی بھی شہادت تو وہ جس وقت کی تحتاری جلغار کر کے کھا گئے تھے اس میں اس وقت فریض الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ایک بزرگ ان کی کتابیں بھی موجود اور اس نے کہا ہے نے نے کہا کہا کہ کہ ہاف تکلیم میں کو چھ گئے اس کے معرفت کے ساتھ سات مریاضموں کو اطار نے پار کیا ہے اور ہم اس کے جو ہے تو ایک گلی کے ہم میں بھی اٹکے ہوئے ہیں بہت پائے کی اس میں اس طرح ہوا ہے کہ ہیں ایک دن میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور ایک پیالہ لیا اور اس کو رٹ کر کے رکھ دیا اور میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بغداد اس سے محفوظ ہو جائے یہ تعالی آئے ہے پھرے پھرائے بغداد نظر نہیں آیا دوسرے دن پھر حملہ کرنے کے لیے آئے پھر ایسے ہی پیالہ الٹا اور دعا مانگی اللہ کے حضور اور پھر نظر نہیں آیا کہ اب اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے نافذ ہوا تو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تاثاری سپاہی نے پکڑ لیا اور قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آگے سے ایک مسلمان آیا اس نے کہا کہ مجھ سے پچاس ہزار درم لے لو اور اس کو قتل نہ کرو مجھے دے دو تو اس نے کہا کہ تو اطار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آگے جاؤ اور زیادہ پیسے ملیں گے خیال خیال بات آگے گیا تھا آدمی نے کہا کہ اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کے کچھ لے لو اور یہ آدمی مجھے دے دو اس کو قتل نہ کرو تم نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ لے لو تو اس کو غسایا آیا سپاہی کو اس نے بس وہیں شہید کر دیا اللہ کے ذات بنیاد ہے بھائی میری کئی طرح بچیوں کی خاص حیثیت نہیں ہے اس لیے ہر وقت ہر انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر وقت تو بتا رہنا چاہیے اپنی زندگی پر نظر ثانی کر لیں جو ہے تو اپنے گناہوں سے تو بتائے بہت زیادہ زندگی کو درست کر لے اور ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے بس یہ درب نہ بے سے دنیا تو فقط جو ہے درب ہے گھاس ہوتی ہے ہر سال ہری ہوتی ہے پھر خشک ہو جاتی ہے سردی میں خشک ہو جاتی ہے گرمی میں ہری کہ درب گھاس نہیں ہوگی ہر سال پیدا ہوا کرو گے دنیا فقط ایک بار آنا ہے تو اس لیے ایک گھنٹے اس کام کو کر سکتا ہے اگلے گھنٹے بس میں چھوڑا ابھی فیصلہ کر کے اسی وقت تو بتائے بول اور اسی وقت اللہ کے حضور جو ہے معافی مانگ کے اپنے لیے قرب کی بدلے طے کرنے کی نیت کر لیں ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اور آپ اگر ہمت کریں گے تو اللہ تبارک بارہ سال کی مدد ضرور ہوگی اور ہمت نہ کریں اپنے ارادہ کا استعمال نہ کریں تو جو آدمی اپنے ارادے کو استعمال نہ کر رہا ہو تو کوئی بزرگ کوئی بلی کوئی پیغمبر آ کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے ارادے کو اللہ نے اختیار ہی رکھا ہے ارادے کو اللہ نے آپ کے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے آپ کریں تو کریں نہ کریں تو کوئی نہیں نہیں کروا سکتا ابھی اسلام آباد سے برخدار کا آیا ہوا تھا کہ آصر میں سرا ٹیلیویژن ہوتی ہے اور کمپیوٹر پر کے پروگرام ہوتے ہیں اور میں انہیں ملوث ہو جاتا ہوں آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس سے میری میری اس سے پرہیز ہو جائے تو اس کے جواب میں لکھا کہ آپ اتوار کے دن پشاور کو آ جائیں کیونکہ باپ کا علاج تو نسیح کے بتانا اس مطلب میں آپ کا علاج تو ڈنڈا ہے اب آدمی کسی جگہ بیت ہو جائے جس سے بیت اس کی بیماری تو نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ گلی گلی پھرے اور اس کی دل کے ارادے کو درست کیا کرے اس کی نظر کی خطا کو درست کیا کرے اس کے کان کے گناہ کو درست کیا کرے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا کرے یہ تو ارادی باتیں ہیں ان کو آپ اپنے ارادے سے درست کریں گے اگر نہیں کریں گے تو وہ جن دنوں پاکستان پر بڑا کمیونزم بے وغیرہ تھا نا سکوجی ڈاکہ سے پہلے انہتر میں کمیونزم کا الغار ہوا ہے پھر اکہتر میں سکوج ڈاکہ ہوا ہے کمیونزم کے الغار میں پورے پاکستان میں کالجوں میں بزرگوں نے بھیجا اور فرماتے تھے کیسے دلائل لو ان کے ان کے دلائل کو توڑو تو ان دونوں ان بیان میں ایک بات بار کہا کرتا تھا کہ اٹک کا پل ٹوٹ گیا ہو اور ایک آدمی اسے دوڑتے ہوئے آ رہا اور ریل کے آگے اور سرو جھنڈی ہلاتے ہوئے اس کو کہہ رہا ہو کہ اٹک کا پل ٹوٹ گیا ہے اور ریل والا کہے کہ مجھے ثابت کر کے دو اور میرے پاس گوال ہے اور میں تحقیق کروں گا میں ریسرچ کروں گا اور میں بات ثابت ہونے پر مانوں گا اسے کہے گا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں میرے ذمہ خبر پہنچانا تھا خبر میں نے پہنچا دی آپ مانیں یا نہ مانیں جس پل پر جائیں گے اور جب دھان سے گریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے لیکن اس وقت پھر مسئلے کو حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سوائے دھام سے گرنے کے اور کوئی پھر پہلو نہیں ہوگا اس طرح آپ کو اور کوئی آپشن نہیں ہوگا اور کوئی پہلو نہیں ہوگا سوائے گرنے کے دھام سے گرنے کے اور کوئی پہلو نہیں ہوگا میرے بھائی ہم نے ان سب کو علماء مفتی تو مانا ہے پیغمبر کسی کو نہیں مانا پیغمبر کی واضح فرمائی ہوئی باتوں کے مقابلے میں اس دور کے مفتی کی باتوں کو ہم لے رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا فضلی تعالیٰ جدید حالات کے جدید حالات کے جتنے مسئلے ہیں اس پر آسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تفصیلی بات سے آ ہمیں ہاں، زیادہ ان کی بات کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے ان کی بات کو لے کر ہم آگے بڑھائیں کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں سورہ کاف ہر جمعہ کو پڑھ لیا کریں صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھ لیا کریں اور یہ جتنے خطرے کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا باہر نکلتے ہوئے پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے پھونک لیا کریں ٹھیک ہے نا جیسے حالات بھی ہوں اللہ تبارک بابر حفاظت فرمائے گا ہمیں تو تین چار مہینے پہلے کسی نے بتایا تھا کہ سڑک پر یہ حالات آئیں گے درمیان اس سڑک پر بھی حالات آ جائیں گے